دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كلهم من مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كلهم هو العاته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مقتحم دعا إلى مستمسكون بحبل غير منفصم منفصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سنو مومنو نبی کی ہجرت مکے سے مدینے کی طرف کیا کیا قربانی دین اس دین کی خاطر اور آج نبی کے دن ہے اور ہم اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں ادھر مکے میں دنیا تنگ تھی ایمان داروں پر کہ روندے جا رہے تھے پھول جسم خاروں پر نبوت نے اجازت دی کہ یسرب رب میں چلے جاؤ وطن والوں کے اس ظلم و تعدی سے اما پاؤ بشارت ہے وہاں پر امن بخشے گا خدا تم کو یہاں صبح وطن ہے نما تم کو صحابہ پر اگر برستے تھے بیچارے سانس آزادی سے لینے کو ترستے تھے نہ تھا آسان اپنے وطن سے موڑ کر جانا رسول رسول پاک کو مکے میں تنہا چھوڑ کر جانا مگر فرمان محبوب خدا فرمان باری تھا مسلمانوں کا شیوا شیو تات گزاری تھا صحابہ رف طرف تجان بے یس ہوئے راہی قریشی کافروں کو مل گئی فل فور آگاہی دلوں میں خوش ہوئے ظالم کے اب حسرت ہوئی پوری محمد اور اس کے ساتھیوں میں ہو گئی دوری مسلمان جا چکے عرض حبش میں اور اسرب میں یہ اچھا وقت ہے سب ٹل گئے وقت مناسب میں ابو بکر و علی باقی ہے لیکن دو کی ہستی کیا بہادر ہی ہم پر کریں گے پیش دستی کیا جو چند افراد ہیں کچھ اور وہ کمزور ہیں سارے کہ اب بھی چھپیتے پھرتے ہیں ہمارے خوف کے مارے یہ اچھا وقت ہے اب قتل کر ڈالو محمد کو مٹا دو آج تنہائی میں اس نور مجرد کو تساہل اب نہیں اچھا کہ طوفان چڑھتے جاتے ہیں حبش میں اور یسرب میں مسلمان بڑھتے جاتے ہیں خدا والے کہیں ایسا نہ ہو قوت پکڑ جائے بتانے کعب کے اس ملک سے جھنڈے اکڑ جائے جبیروق بہت با ابو جگلو ابو صفیا نظر وہ نج تری ہار سے امیا اور ایک شیتا یہ میں اکٹھے ہو گئے آ کر قبائل کے نمائندے بٹھائے ساتھ بلوا کر شیتا نجد کے ایک بے وہ بوڑھے کی صورت میں کہ چل کر دور سے آیا تھا جس بز ملانت میں ہوئے ایوان کے در بند تقریریں لگی ہونے نبی کو قتل کر دینے کی تدبیریں لگی ہونے نظر آتی تیس بوڑھے کو ہر تجویز میں خامی وہ کہتا تھا مبادہ پیش آئے کوئی ناکامی بلاخر سوچ کر بو جہل نے ایک بات بتلائی یہی تجویز اس شیطان بوڑھے کو پسند آئے کہاں اس نے کہ ہر کنبے سے ایک ایک آدمی چن لو کوئی باقی نہ رہ جائے قبیلہ یہ ذرا سن لو یہ نکلے آج شب کو لے کے شام لوار محمد پر یہ تلوار کی مارے غرض پا گئی آخر یہی تجویز شیطانی قسم کھا کھا کے لوگوں نے نبی کے قتل کی ٹھانی سفینہ مہور کا جس دا شفق کے خون میں ڈوبا کیا نے دن جانے کا منصوبہ کئی فتنے جگا کر رات نے پھیلا دیے دامن فضا پر لشی کرے ظلمات نے پھیلا دیے دامن مسلط ہو گئی خاموشیاں دنیا ہستی پر ستاروں کی نگاہیں جنگ گئی مکے کی بستی پر نظر آتی ہو جس میں روشنی وہ ایک ہی گھر تھا مسلح پر وہاں جو شخص بیٹھا تھا پیمبر تھا عبادت ختم کی تسکین و اطمینان سے اس نے اٹھا باندھی کمر اللہ کے فر فرمان سے اس نے جگایا نیند سے شیر خدا کو اور فرمایا کہ فرما ہجرت یس لیے آیا مثال موسا داؤد ہجرت فرض ہے مجھے پر کمال دین حقیق حجت فرض ہے مجھے پر اٹھو دیکھو کے تلواروں سے گھر محصور ہے میرا کہ میری قوم کو اب قتل ہی منظور ہے میرا نکلنا اور اس عالم میں تلواروں پہ چلنا ہے مگر حکم خدا ہے اسی لیے مجھ کو نکلنا ہے یہ چادر اوڑھ لو سو جا کر میرے بس بستر پر محافظ ہے وہی رکھو بھروسہ شان داور پر یہ مالو میرے پاس امانت ہے امانت کا ادا کرنا ہی اسلامی دیانت ہے خدا حافظ ہے دیکھو دل میں اندیشہ نہ کچھ لانا یہ چیزیں ان کی پہنچا کر سوئے سرب چلے آنا علی نے حکم کی تعمیل کی اور لی چادر بیت مینان آ کر سو گئے حضرت کے بستر پر ارادہ کر لیا جب سرور عالم نے چلنے کا تو دیکھا راستہ مسدود ہے گھر سے نکلنے کا درازوں میں سے جا کا ہر طرف گہرا اندھیرا تھا مگر پہرے کھڑے تھے گھر کو جلا دون گھیرا تھا اندھیرے میں چمک اٹھتی تھی بجلی کی طرح دھارے نظر آیا کہیں ہر سمت تلوارے ہی تلواریں یہ آدھی رات کا عالم یہ ہے بتناک نظارہ مگر ڈرتا نہ تھا باطل سے وہ اللہ کا پیارا وہ دراتا ہوا وحدت قدم بھرتا ہوا نکلا تلاوت سورہ یاسین کی کرتا ہوا نکلا گری بل نظر سمجھے میں قاتل کی آنکھوں پر کہ پٹی خیرگی کی بن گئی باطل کی آنکھوں پر کچی جی ہی رہ گئی خوریز خواں شام شمشیریں کسی نے کھینچ دی ہو جس طرح کاغذی کی تصویریں خدا نے خاک غفلت ڈال دی کفار کے سر میں رسول پاک پہنچے حضرت صدیق کے گھر میں سنایا دوست کو فرمان حقیص رب کی ہجرت کا نبی دے زندگی بخشی دیا مزدار فاقت کا بعجلت دخ صدیق سامان کو باندھا نتاق اپنی اتاری اس تو شادان کو باندھا حبیب حق کی سلا تھا جوش خدمت کا شرف پایا ہوئی ذات ذاتے آج سے اسما ہوئے آزاد باطل کے خیر سے دونوں ابھی کچھ کچھ رات باقی تھی کہ نکلے شہر سے دونوں نبی نے خانہ کعبہ کو دیکھا اور فرمایا کہ اے پیارے حرم میری تیری فرقت کا وقت آیا تیرے فرزند اب مجھ کو یہاں رہنے نہیں دیتے تیری پاکیزگی کا باز تک کہنے نہیں دیتے جدائی ہے پھر بھی دل کو بے قراری ہے کہ اور تیری خدمت مجھے کو دنیا بھر سے پیاری ہے یہ فرماتا ہوا آگے بڑا اسلام کا دی سراسر موم ہو کر سنگ دل وادی چڑھائی سخت تھی سنگین سنگینا گموار رستا تھا نکیلے پتھروں کا تھا پرخار رستا تھا نبی کے پائے نازک ہر قدم پر چوٹ کھاتے تھے دل صدیق کے جذبات زخمی ہوتے جاتے تھے نہ دیکھا جا سکا پائے محمد کی جراحت کو سرار کندھوں پر اٹھایا شان رحمت کو اندھیرا پتھروں کے ڈھیر کو ہے سور کی گاٹی خدا ہی جانتا ہے یہ مصیبت جسے طرح کاٹی بلاخر دو مسافر نزد غار سور آٹ گرے مقدر تھا یہی نورا نیوں کا قافلہ لا ٹہرے گئے اندر ابو بکروں اور اس کو صاف کر آئے غبا کو چاک کر کے روزنوں میں اسی کے بھر آئے مہو خرشید نے برج سفر میں اسے تراحت کی کہ تھا نو روز تاریخ یکم تھی سن ہجرت کی ازل سے سو رہی تھی خاک کی تو قیر جاگ اٹھی یکا لائق اس اندھیرے غار کی تقدیر جاگ اٹھے حقیقت کھل گئی جس وقت غافل ہوش میں آئے بہت پھرے بہت ہی اچھل کودے جوش میں آئے بہت کچھ کھینچتا کی علی کو خوب دمکایا یہاں سے پھر یہ مجمع خان صدیق پر آیا ہوا معلوم انہیں بو بکر بھی گھر میں نہیں سوئے یہ ایسی بات تھی جس نے ہوا سو ہوش بھی کھوئے بغم لڑنے لگے ایک دوسرے کی داڑیاں نوچی محمد کو پکڑ لینے کی ترکیبیں کئی سوچی کیا اعلان آخر جو کوئی جرت دکھائے گا پکڑ لائے گا تو انعام میں سو اونٹ پائے گا لگے کچھ جمع ہو کر شہر ہی میں ہاں وہ کرنے بہت سارے مسلم ہو کے نکلے جو کرنے تاقب میں کئی مشرق دہانے غار تک پہنچے کئی بار سے مقام سید ابرار تک پہنچے سنی بو بکر نے قدموں کیا ہٹ دل ہوا پور گم کہاں دشمن فخر بنی آدم کہا اللہ سارے تو کیا اندیش دشمن رکن اللہ معنا پر نظر اے دوست لا تحزن اٹھا رکھی اہل مکن باقی کوئی کسر نہیں پہنچا خدا کے پاک بندوں تک مگر کوئی مسافر تین روز و شب رہے اس غار کے اندر رزا ملتی رہی تازہ بفصل خال اکبر سکو افشا ہوا دنیا پہ را رات کا سایہ تو میرے گھر سے ایک ناکاک جوڑی ساتھ لے آیا ادب سے عرض کی بو بکر نے رہے متے باری سوارے نا کہو کر کیجئے چلنے کی تیاری ہوا ارشاد اس ناقا کی قیمت طے کرو پہلے کہ ہم قیمت بغیر اس کو نہ لیں گے سوچ لو پہلے اشارہ تھا مدد جز رحمت مت یزدان نہیں لیتے خدا کی راہ میں انسان کا احسان نہیں لیتے بقیمت لیکن آقا شان رحمت نے سواری کی بڑے یس رب کی جانب بن کے ہتے باد بہاری کی رسول اللہ اور صدی پشت نا کام دوسری پر اور اس کے ساتھ ایک رہبر بزاگر چند گرے کارواں معلوم ہوتے تھے مگر ان کے جلوں میں گو ہوتے تھے یہ شب چلتے ہی گزری اور دن کی دو پہر آئی عرب کی دھوپ نے شانے تمازت اپنی دکھلائی کیا کرتی تھی غسل آفتابی لیے وادی کہ گزرے گا یہاں سے ایک دن سلام کا دی کیا آرام ایک پتھر کے سائے میرے سالت نے مہیا کر لیا دودھ اس جگہ بھی جوش خدمت نے مقرر ہو چکا تھا اسی طرح انعام کا گرفتاری بچ چکا تھا دام اوٹوں کا مالک کی حوث نے آج کسایا چڑھا گھوڑے کے اوپر اور نبی کو ڈھونڈنے آیا مگر چلتے گٹھوں کر سبا رفتار گھوڑے نے جگایا روح قابیدہ کو پہلی بار گھوڑے نے یہ ایک تھی لیکن سمجھ اس کو نہیں آئی کہ بعد صد تامل پھر تعقب ہی کی ٹہرائے نظر آیا اسے اب قافلہ لائی مان والوں کا ہوس نے بھر دیا سوٹ سے دامن خیالوں کا سورا کا خوش ہوا گھوڑے کو دوڑاتا ہوا دوڑا نہایت زام سے نیزے کو چمکاتا ہوا دوڑا گرایا ایک جگہ بارے دیگر راکب کمر کب نے جھنجھوڑا روح خوابیدہ کو دستے قدرت رب نے یہ غیبی تازیاں نہ تھا یہ تنبیہ الہی ہے تھی ہوا ثابت کے فالوں میں تاقب کی منائی تھی پھر اکسایا اسے نعام ملنے کی امیدوں نے خطاب کاتنے اسلام ملنے کی امیدوں نے بڑا پھر چڑھ کے گھوڑے پر جمالت کے ارادے سے اسی بیر ہے منیت سے اسی قاتل ارادے سے مگر اس مرتبہ دامے پھنسی گیا گھوڑا روایت ہے کہ رانوں تک زمین میں دسے گیا گھوڑا پکارا یا محمد بخش دیجیے گا خطا میری میں گمراہی میں تھا بے شک بدی تھی رہا نما میری میں تائب ہوں مجھے مسکرایا قوم کا حادی پھر اس کو بے تامل امن کی تحریر وادی سراقا سے مخاطب ہو یوں ملہم نے اگرچہ اگر ابھی اللہ پر ایمان نہیں لایا نرالے رنگ گے لیکن خدا کی شان والے کے تیرے ہاتھوں میں کنگن دیکھتا ہو گو تک سرا کے تحیر خیز تھے معجز نما الفاظ حضرت کے حیا فرما دیے تھے آپ نے اسرار قسمت کے جہاں کو جلوے جلدی پیشن گوئی کے پھر نظر آئے کہ یہ کنگن سورا نے عمر کے عہد میں پائے سورا امن کی تحریر تیر لے کے گھر کو لوٹایا اعادہ پھر سفر کا رحمت عالم نے فرمایا ستارے ہم سفر تیرا کو اور دن کو سورج تھا منازل میں لپتا مد لجا تھا اور مرنگج تھا ہدایت اور ازاخر اور باغیرہ مت جدا جد بھی اقامت گاہ میں آئے ابھی یہ قافلہ دامان منزل تک نہ پہنچا تھا گرفتاری کی خاطر اور ایک امبو ہوا پہنچا یہ ست آدمی تھے دشت ہی گھر بار تھا ان کا جواں ہمت بری دا اصل میں سردار تھا ان کا اسی امام کی لالچ انہیں بھی کھینچ لایا تھا یہ فتنا راستے میں اہل مکہ نے اٹھایا تھا مگر اسلام کی دولت لکھی تھی ان کے قسمت میں مریدا آ گیا آتے گی دامان نبوت میں شرف پایا جو اس نطق خدا سے ہم کلامی کا تہیا آ کر لیا سب نے محمد کی غلامی کا پتوں کو چھوڑ دنیا باطل سے جدا ہو کر چلے یس ربی کی جانب ہم کا مصطفیٰ ہو کر محبت میں بریدہ نے اتارا اپنا ماما اسی نے زیم باندھا اور جھنڈا اس طرح تھاما کہ اسلامی پریرا آج لہرایا فضاؤں میں مان اللہ اکبر کی صدا گونجی ہواؤں میں یہ جھنڈا امن اور آنگت کی بشارت دیتا جاتا تھا طلوع صبح وحدت کی شہادت دیتا جاتا تھا کہ عدل و بزل کا مختار اور امن و سلح مجسم عالم محمد مصطفیٰ نامی وہ ابر لطف جس سے ہر گلے گلزار خندہ ہے علی سے بے کسانے درد مندے درد مندارے سر نو نور سے معمور کرنے کو دلوں سے کفر کا زنگے دورت دور وہ جس کا ایک اشارہ روح مردہ کو جلاتا ہے وہی تشریف لاتا ہے وہی تشریف لاتا ہے نکل کر شہر سے خلقت قبا تک چل کے آتی تھی تمنا رنگ حسرت بن کے آنکھوں میں سماتی تھی کئی دن تک نہ جب سو دکھائی شاہ والا نے بہت مزتر ہوئے شمع نبوت کے یہ پروانے کسی نے دی خبر لو رسول اللہ پہنچے جناب حضرت صدیق بھی ہمراہ پہنچے اکٹھے ہو گئے ہر سمت سے طالب زیارت کے شعاؤں کی طرح سے گرد خورشید رسالت کے نظر آئی کی سلامی گونج اٹھی نارے اللہ قبا میں چند دن آرام فرمایا مروت نے خاص فیض عام فرمایا سبھی پہلے مہاجر اس جگہ موجود تھے سارے اکٹھے ہو گئے تھے چاند کے چاروں طرف تارے علی مرتضی بھی تیسرے ہی روز آ پہنچے چلے مکے پا پاپیا داتا قبا پہنچے وہ اہل مکہ کو ان کی امانت دے کے آئے تھے انہیں سلام کا در سے دیانت دے کے آئے تھے اساس دین محکم تھی نبی کی خاطر غالی قبا میں سب سے پہلے ایک مسجد کی بنا ڈالے یہ مسجد اولی بنیاد تھی طاعت گزاری کی صفا کی صدق کی تقوا کی اور پرہیز گاری کی اٹھی ایک روز آوازیں بلند اللہ کی سواری جانب یسرب چلی محبوب دابر کی نماز جمعہ کا وقت مبارک راغ میں آیا یہاں حضرت نے خطبہ جمعہ کا ارشاد فرمایا یہ پہلا جمعہ تھا جمع حضرت نے امام المرسلی کی قیتدا کی آج امت نے ہوا چاروں طرف عالم میں پکار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی جنوبی سمت اٹھا ایک نورانی غبار سواد شہر میں داخل ہوا کا سوار آخر فضا میں بسی گئی تو عید تکبیر یہ تک تھی باطل کے گلوں پر تیز شمشیر مہاجر پیچھے پیچھے چل رہے تھے سر بکف ہو کر کھڑے تیرا ہمیں انسار گھر سو سب بسپ ہو کر درو دیوار استاد ہوئے تعظیم کی خاطر زمین کیا بھی جھک گئے تسلیم کی خاطر مسلمان بی گھر کی چھتوں پر جمع ہو ہو کر نظر سے چومتی تھی عصمت دام فرمان پیغمبر زباں پر اشیر بدرو علینا کی صدایں تھی دلوں میں مادعان اللہ کی ہی بس دعائیں تھی کہیں معصوم ننی بچیاں تھی دفے بجاتی تھی رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گا شیگے آمنا کے لال کے تشریف لانے کی مسلمانوں کے بچے بچیاں مسرور تھے سارے گلی کوچے خدا کی حمد سے معمور تھے سارے نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی درود کے نغمات کی آواز آتی تھی رسول اللہ سلام انصار کا لیتے ہوئے گزرے زبان سے خیر و برکت کی دعا دیتے ہوئے گزرے ابو ایوب کے گھر میں حبیب کے بیریاں ٹھہرے مگر جب ہو گئی تیار مسجد اس میں آٹے گرے بٹکتے پھرنے والوں کو خدا کی راگ پر لایا بتوں میں گرنے والوں کو ڈرے اللہ پر لایا یہاں آتے تھے غیر اللہ رشتہ توڑنے والے صدائے آخرت پر ہو بے دنیا چھوڑنے والے مسلمان کے زہد زہدور ورا کی زند تصویریں نمازیں اور تصویریں ازانیں اور تکبیریں یہ بستی کاٹتی تھی وقت میں کیسے آشتی سے امن سے سن صفائی سے نبی کا حکم اور قرآن دستور العمل ان کا صداقت بن گئی اے آئینہ ظاہر اور باطن کا ضیاء حق سے رش کے تور سینہ بن گیا یسرب نبی کا آستہ بن کر مدینہ بن گیا یسرب زیائے حق سے رش کے تور نور سینا بن گیا یسرب نبی کا آستا بن کر مدینہ بن گیا یسرب